اسلامی دعوت انقلاب کی خصوصیت اس میں شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب انقلابی لیڈر تھے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انقلابی لیڈر ہیں لیکن جو چیز دنیا کی عام انقلابیوں اور ان خدا پرست انقلابی لیڈروں کے درمیان واضح خط امتیاز کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے انقلابی لوگ خواہ کتنے ہی نیک نیت کیوں نہ ہوں عدل اور توسط کے صحیح مقام کو نہیں پا سکتے وہ یا تو خود مظلوم طبقوں میں سے اٹھتے ہیں یا ان کی حمایت کا جذبہ لے کر اٹھتے ہیں اور پھر سارے معاملات کو انہی طبقوں کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر غیر جانبدارانہ اور خالص انسانیت کی نظر نہیں ہوتی بلکہ ایک طبقے کی طرف حمایت کا جذبہ لیے ہوئے ہوتی ہیں وہ ظلم کا ایسا علاج سوچتے ہیں جو نتیجتاً ایک جوابی ظلم ہوتا ہے ان کے لیے انتقام حسد اور عداوت کے جذبات سے پاک ہو کر ایک ایسا معتدل اور متوازن اجتماعی نظام تجویز کرنا ممکن نہیں ہوتا جس میں مجموعی طور پر تمام انسانوں کی فلاح ہو بخلاف اس کے انبیاء علیہ السلام خواہ کتنے ہی ستائے گئے ہوں اور خواہ کتنا ہی ان پر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا گیا ہو ان کی انقلابی تحریک نے کبھی ان کے شخصی جذبات کا اثر نہیں پایا وہ براہ راست خدا کی ہدایت کے تحت کام کرتے تھے اور خدا چونکہ انسانی جذبات سے منزہ ہے کسی انسانی طبقے سے اس کا مخصوص رشتہ نہیں نہ کسی دوسرے انسانی طبقے سے اس کو کوئی شکایت یا عداوت ہے اس لیے خدا کی ہدایت کے تحت انبیاء علیہ السلام تمام معاملات کو بے لاگ انصاف کے ساتھ اس نظر سے دیکھتے تھے کہ تمام انسانوں کی مجموعی فلاح و بہبود کس چیز میں ہے کس طرح ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں ہر شخص اپنی جائز حدود کے اندر رہ سکے اپنے جائز حقوق سے متمد ہو سکے اور افراد کی باہمی روابط نیز فرد اور جماعت کے باہمی تعلق میں کامل توازن قائم ہو سکے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی انقلابی تحریک کبھی طبقاتی نظام کلاس وار میں تبدیل نہ ہونے پائی تعمیر نو سوشل ریکنسٹرکشن اس طرح پر نہیں ہوئی کہ ایک طبقے کو دوسرے طبقے پر مسلط کر دیں بلکہ اس کے لیے عدل کا ایسا طریقہ اختیار کیا جس میں تمام انسانوں کے لیے ترقی اور مادی اور روحانی سعادت کے یکساں امکانات رکھے گئے تھے